والے قرآن سناتے ہیں ظلم کے طوفانوں میں بھی حق بات بتاتے ہیں جھوٹی روایتوں رکھتے ایمان نہیں کملی والے آقا کا فرمان سناتے ہیں توحید کے جے آلے بڑے نرالے ہیں اشاعت والے ہیں اشاعت والے ہیں اشاعت والے ہیں اشاعت والے ہیں توحید کے جے آلے بڑے نرالے ہیں اشاعت والے ہیں اشاعت والے ہیں یہ کارواں الوانی کا اور پیر بخاری کا الوانی کا اور پیر بخاری کا شیخ القرآن طاہر امیر عالوی کا شیخ القرآن طاہر امیر عالوی کا باطل کے منہ پہ جنہوں نے لگائے تالے ہیں اشاعت والے ہیں اشاعت والے ہیں مفکر محدث اور فکا کے امی مفکر محدث اور فکا کے امی قاضی نور محمد اور قاضی شمس الدین قاضی نور محمد اور قاضی شمس الدین دلوں میں کیے جنہوں نے حق کے اجالے ہیں اشاعت والے ہیں اشاعت والے ہیں یونس نعمانی اور غلام اللہ خان یونس نعمانی اور غلام اللہ خان گلی گلی وہ کر گئے شرک کو بدنام گلی گلی جو کر گئے شرک کو بدنام گلی گلی جو کر گئے شرک کو بدنام نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں اشاعت والے ہیں اشاعت والے ہیں